دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسل لي الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وقصر الأوصان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا قال فمن معك قال هذا قال حرة وعبدا حرا وعبدا ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنه قلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا اللہ تعالی حالی و حال الناس ولاکن جہلی کفیدہ سمی تبھی قزہر تو فاطنی قال فضحب تو لی و قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وکن تو فی آہلی الا آخر روایا یہ ایک بہت لمبی روایت ہے جن روایات پر ہم سبق پڑھ رہے ہیں ان روایتوں میں اصل تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب امیدیں رکھی جائیں اس لیے کہ رب کریم کی عطایا اور اس کی مغفرت یہ بہت ہی زبردست ہے اور اسی سلسلے میں کچھ روایتیں اس سے پہلے بھی پڑھی آج ایک بہت مفسر روایت پیش کر رہے حضرت امر نے آباسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں تھا دور جاہلیت تین زمانوں پر بولا جاتا ہے نمبر ایک اپنے ایمان لانے سے پہلے کا جو زمانہ ہو اسے بھی دور جاہلیت کہا جاتا ہے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے بھی دور جاہلیت کہا جاتا ہے اور نمبر تین فتح مکہ سے پہلے کے زمانے کو بھی دور جاہلیت کہا جاتا ہے یہاں جو دور جاہلیت کا لفظ آیا اس سے مطلب نبی علیہ السلاط وسلام کی نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے امرت نے آباسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دور جاہلیت چل رہا تھا لیکن مجھے یہ اندازہ ضرور تھا کہ جو لوگ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں دور جاہلیت میں بھی کچھ لوگ وہ تھے کہ جو بتوں کی عبادتوں کو صحیح نہیں مانتے تھے حضرت زید ابن نفیر رضی اللہ تعالی یہ حضرت عمر کے بہنوئی کے والد صاحب ہیں اور حضرت عمر کے بہنوئی کا نام سعید ہے اور یہ وہی سعید ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت عمر کی بہن فاطمہ کا نکاح ہوا تھا اور یہ وہی سعید ہیں کہ جن کو مکہ میں چپکے چپکے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سکھا رہے تھے اور یہ وہی سعید ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے جوش دلانے پر حضور کو قتل کے لیے چلے تھے اور کسی نے راستے میں کہا کہ محمد کی خبر لینے کے بجائے تیرے گھر ہی کی پہلے خبر لے تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور عمر حضور کی طرف جانے کے بجائے اپنے بہن اور بہنوئی کے مکان پر گئے تھے اور اس وقت ان کی جو پتائی کی تھی جو لہو لہان ہو گئے تھے اشعار میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے بہن بہنوئی کو اس قدر مارا خون کی بہنے لگی دھارا بہن بولی اگر تو عمر مجھ کو مار بھی ڈالے بوتیاں میری تو کتوں سے نچوائے لیکن اللہ آ چکا ہے نکل نہیں سکتا جب بہن اور بہنوئی کی استقامت کو دیکھا تو حضرت عمر کو احساس ہوا کہ آخر اتنی سزا دینے پر تو انسان ضرور چھوڑ دیتا ہے یہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں تو کوئی بات ضرور ہوگی اس میں اب ان سے جب یوں کہا کہ اچھا لاؤ تمہارا قرآن دیکھو میں کیا ہے تو فرمایا کہ تم ویسے نہیں پکڑ سکتے ہو اس قرآن کو پہلے غسل کرو اور غسل کے بعد بھی چونکہ کفر کے عالم میں ہے اس لیے چادر کے اندر قرآن کے وہ اوراق قرآن تو اس وقت تھا نہیں قرآن کہاں لکھا گیا تھا وہ اوراق جس پر اس زمانے میں لکھا گیا تھا اس لیے کہ وہ غربت کا زمانہ ہے قرآن تو پتھوں پر لکھا گیا ہدیوں پر لکھا گیا پتھروں پر لکھا گیا اور جس وقت حضرت عمر کی گود میں قرآن کے صفحات رکھے گئے تو جو صورت تھی وہ صورت یہ تھی تاہا مان ذلح علیہ کل قرآن علی تشکا اللہ تدکیرت الم یکشا تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على الارش استوا عمر تو عربی تھے نا زبان ان کی عربی تھی آیات پڑھتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ایمان نہیں لائب اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت اچھی بات لکھی ہے فرمایا کہ عمر نے تاہا کی صورت کو پڑھ کر آنسو نہیں بہے ہیں بلکہ کفر ہے جو بہتا ہوا باہر جا رہا ہے اور رب کریم کی محبت پیوست ہوتی جاتی ہے قرآن تو قرآن ہی ہے نا قرآن تو ایک عجیب کتاب ہے قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے اپنے والد صاحب قاری عبد الباسط کی سوانح لکھی ان کی زندگی لکھی اس میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ رسیا میں ایک سیمینار ہو رہا تھا اور مصر کے بادشاہ کو بھی اس سیمینار میں حاضر ہونا تھا لیکن پیغام یہ ملا تھا مصر کے بادشاہ کو اور دوسری جگہوں کے بادشاہوں کو جو اسلامک ممالک کی تھی کہ اپنے وہاں سے اسلام کا قرآن پڑھنے والا جو سب سے اچھا ہو اسے لے کر آئے اس لیے کہ سیمینار کے اخیر میں ہر مذہب کی کتاب پڑھی جائے گی اور دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ گئے ہوئے تھے بادشاہ اور جو پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے مذہب کی کتاب کے پڑھنے والے عالم کو بھی ساتھ لے گئے تھے تین دن کا وہ سیمینار تھا سیمینار ختم ہوا تو اب اس کے بعد ہر مذہب کی کتاب کے لیے علماء کو بٹھایا گیا قاری عبد الباسط کے حالات میں لکھا ہے کہ مجھے سب سے اخیر میں بتایا اس لیے کہ ویسے بھی اسلام کو تو لوگ پیچھے ہی رکھتے ہیں بائبل کے پڑھنے والے نے بائبل پڑھی اور تورات کے پڑھنے والے نے تورات پڑھی اور انجیل کے پڑھنے والے نے انجیل پڑھی رامائن اور مہا بھارت کے پڑھنے والے تھے انہوں نے اپنی اس کتاب کو پڑھا اور بدھسٹ مذہب کی کتاب کو پڑھا گیا اور سکھ مذہب کی کتاب کو پڑھا گیا دنیا میں جتنے مذاہب تھے تمام کے علماء آئے تھے اور تمام نے اپنی اپنی کتابوں کو پڑھا عبد الباسط فرمارے کے اخیر میں میرا نمبر تھا سب کو وقت دیا گیا تھا دس منٹ بارہ منٹ کا اور مجھے وقت دیا گیا دس منٹ کا یعنی دو منٹ کم کر دی گئی میں نے اپنا قرآن پڑھنا شروع کیا اور آپ جانتے ہیں کہ قاری عبد الباسط جب قرآن پڑھتے تھے تو دلوں کو ہلا دیا کرتے تھے جنہوں نے قاری صاحب کی رات سنی ہے ہم نے تو براہ راست دیکھے ہیں قاری عبد الباسط کہہ رہے ہیں کہ جس وقت اور ان کا ایک خاص لہجہ تھا ایک طرز تھا ایک ساتھ کئی آیتوں کو ایک سانس میں پڑھتے تھے کہا میں نے چند آیتیں پڑھی اور اس کے بعد جب اور آیتوں کو پڑھنے کے لیے میں نے جب اپنا سر اٹھایا سانس لیتے ہوئے تو اچانک میری نظر پر گئی رسیا کے پریسڈنٹ پر جو اس وقت صدارت کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے حالانکہ وہ ناستک ہے دہریا ہے رسیا تو ناستک کمیونسٹ ملک ہے وہ کسی مذہب کو مانتے نہیں اور یہ جو ساری کتابوں کا پڑھنا رکھا تھا وہ اسی بنیاد پر رکھا تھا کہ وہ تو کمیونسٹ ملک ہے اس لیے وہ تو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں تو کہا سبھی مذہب والے اپنا اپنا پڑھے عبد الباسٹ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو میں ٹھہر گیا اور پھر میں نے ایک منٹ وقفہ کر کے جو قرآن کی آیات کو اٹھایا ہے تو وہ اپنے رونے پر قابو نہیں کر سکا وجہ یہ ہے بھائی کہ از دل خیزت بردل ریزت فارسی کا ایک مقولہ ہے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابوں کو نازل فرمایا تورات انجیل زبور صحف ابراہیم صحف سیس صحف موسا ان تمام کتابوں کو اللہ نے لکھ کر نازل فرمایا یاد رکھے وہ لکھ کر آئی اور قرآن کریم کو اللہ نے خود کلام فرمایا فرق سمجھے دونوں میں اسی لیے وہ ساری کتابیں کتاب اللہ ہے اور قرآن کریم کلام اللہ ہے یہ دونوں کے درمیان فرق ہے یہ کلام اللہ ہے وہ کتاب اللہ ہے کتاب کا معنی لکھا ہوا تمام کتابوں کو اللہ نے لکھ کر بھیجا وہاں لکھوائی گئی دنیا میں اتار دی گئی لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا اور جب چاہا کلام فرمایا اور پھر اللہ کے اس کلام کو لوہے محفوظ میں محفوظ کیا گیا اور لوہے محفوظ سے پھر جبریل امین دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو لے کر تشریف لائے اسی لیے قرآن سے متعلق جب اللہ بولتا ہے نا تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے اسے لکھ کر اتارا اللہ تعالیٰ ساری نسبتیں اپنی طرف کرتے ہوئے یوں کہتا ہے ایک جگہ فرمایا انا سن القی علیہ کا قول ثقیلا میں آپ پر میرے پیغمبر ایک بھاری کلام اتارنے والا ہوں قولن قولن ہے بھاری کلام ایک جگہ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ایک جگہ فرمایا نہ نقص علیہ کا ہم قصہ بیان کرتے ہیں ہم قصہ بیان کرتے ہیں کا کیا مانا یعنی ہم بور رہے ہیں یہ نہیں کہ لکھا گیا نحن نقص ہم بیان کر رہے ہیں ایک جگہ اللہ نے فرمایا نتلو علیہ کمن بے موسا اے میرے پیغمبر ہم موسا کے واقعے کو تمہارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں اللہ تلاوت کر رہا ہے یہ تلاوت کرنا یہ پڑھنا یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہے نا یہ بتا رہا ہے یہ بتا رہے کہ یہ قرآن مقدس جو ہے وہ کتاب نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے کلام ہے کلام اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ اقتال شاہ نے اگلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کے حوالے کی تھی بے مستحفظ من کتاب اللہ اگلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کے حوالے تھی اور ان کے علماء نے رشوت لے کر پیسے لے کر قرآن کریم کی آیتوں کو بدل دیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی میں اس کی حفاظت کروں گا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگلی کتابیں وقتی کتابیں تھیں ان کو ہمیشہ نہیں رہنا تھا اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کے حوالے کی اور جس کتاب کو قیامت تک چلنا تھا اگر اس کو علماء کے حوالے کر دیا جاتا تو اس امت کے علماء بھی اس میں ہیرا پھیری کر دیتے اس لیے حق تعالی شانہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی میں حفاظت کروں گا اس قرآن کی اور جب الفاظ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی تو اس کے معانی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس میں آ گئی اور اس کے معانی کیا ہیں احادیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کے معانی ہیں نہ ذکر میں الفاظ کی حفاظت بھی آئی حدیث کی حفاظت بھی آئی اس لیے الفاظ کی حفاظت کے لیے تو اللہ نے امت کے سینے پیدا کر دیے کہ جن چھوٹے چھوٹے سینوں میں اس قرآن مقدس کو اتارا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے صندوقوں میں اور آتا نو نو سال کے بچوں کے سینے میں اور دل میں اس قرآن کریم کو محفوظ کیا جا رہا ہے اور حدیث کی حفاظت اس طرح پر اللہ نے فرمائی کہ اس امت میں کچھ ایسے افراد پیدا کر دیے ایسے علماء پیدا کر دیے ایسے محدثین پیدا کر دیے کہ جنہوں نے حدیث کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ اللہ کے کلام کی حفاظت کے خاطر اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کی اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی اپنے بھائی کی بھی پرواہ نہیں کی اور شریعت اور اس قرآن کی حفاظت فرمائی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ صحیح روایت یہ غلط روایت اس روایت پر عمل کرو گے ضلالت میں چلے جاؤ گے گمراہی میں چلے جاؤ گے نبی سے دور ہو جاؤ گے جہنم میں چلے جاؤ گے اور اگر اس روایت پر عمل کرو گے یہ حضور کا عمل یہ نبی علیہ السلام کی زندگی یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے کیا ہے اور ان روایتوں کی حفاظت میں ان محدثین نے جیسے میں نے ابھی بتایا نہ اپنے باپ کی پرواہ کی نہ اپنے بیٹے کی پرواہ کی نہ اپنے بھائی کی پرواہ کی مسلم شریف کے مقدمے میں ہیں کہ یحیب نے ابھی انیسا یحیب نے ابھی انیسا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے بھائی زید ابن ابھی انیسا وہ بھی تو حدیث بیان کرتے ہیں ہم ان سے حدیث لیں ہم ان سے حدیث لیں آپ کے بھائی زید سے تو یحیا ابن ابی انیسا اپنے بھائی کے بات میں یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی سے حدیث نہ لینا اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے فن نہ اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا کلام رسول کی حفاظت کے اندر امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے ابو داؤد شریف جگہ جگہ ان کی کتابوں کے آپ حوالے پر ہوگے گے کہ اس روایت کو امام ابو داود رحمت اللہ علیہ لائے ابو داود شریف کا لکھنے والا حضرت الامام ابو داود رحمت اللہ علیہ ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے بیٹے بھی محدث ہیں اور حدیثیں بیان کرتے ہیں ہم ان سے حدیث لیں امام ابو داود نے فرمایا میرے بیٹے سے حدیث نہ لینا اس لیے کہ مجھے اس کی ذات پر اعتماد نہیں اپنے بیٹے تک کو معاف نہیں کیا محدثی نے ان کے سامنے صرف اور صرف اگر کوئی بات تھی تو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی کے کلام میں ہیرا پھیری ہونا نہیں چاہتے تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کے کلام میں کوئی دودھ کے بجائے پانی آ جائے نبی کے کلام میں تحریف ہو جائے علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ آپ حیرت کرو گے علی ابن مدینی امام بخاری کے استاد ہیں اور وہ استاد ہیں علی ابن مدینی وہ استاذ ہیں کہ امام بخاری کے تو بہت استاد امام احمد ابن حنبل بھی استاذ حمیدی بھی استاذ ہیں یحیی ابن معین بھی استاذ ہیں اسحاق ابن راہوئی بھی استاد علی ابن مدینی بھی استاذ ہیں بہت سارے استاذ ہیں لیکن جتنی روایتیں علی ابن مدینی کی بخاری شریف میں لائے اتنی روایتیں کسی کی نہیں لائے اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ میں دو باتیں پائی جا رہی تھی ایک بات تو یہ ہے کہ علی ابن مدینی امام بخاری سے بہت محبت فرماتے تھے تو امام بخاری نے بھی اپنے استاذ کی محبت کا بدلہ یہ دیا کہ حضرت آپ مجھ سے جب اتنی محبت کر رہے ہو تو میں اپنی کتاب کو بھی تمہاری روایتوں سے بھر دوں گا اور دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ راویوں کے حالات بہت جانتے تھے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی راویوں کے حالات سے بڑے واقف ہیں تو الجنس و یمیل و الجنس میری جو صفت ہوتی ہے میں اسی کی طرف مائل ہوتا ہوں اس لیے امام بخاری نے علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری روایتیں لی یہ علی ابن مدینی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم آپ کے ابا سے حدیث لیں وہ نیشا پور میں محدث بن کر بیٹھے ہیں آپ کے والد ہم ان سے روایت لیں فرمایا میرے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کسی اور سے پوچھ لو میرے باپ کا مسئلہ ہے پھر پوچھا ہم آپ کے والد سے روایت لیں کسی اور سے پوچھو والد کا مسئلہ ہے لیکن جب بار بار اسرا ہوا تو پھر علی ابن مدینی نے دس ہزار طلبا کے بیچ میں ببانگ دہل زور سے یہ اعلان کیا میرے باپ سے روایت نہ لینا اس لیے کہ میں نے اپنے مکان میں ان کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے حدیث کی حفاظت میں محدثین نے اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کیا اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا اللہ کے لاکھوں سلام ہو ہمارے ان محدثین پر اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ جنہوں نے رشتہ داری کو ایک طرف رکھا لیکن کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ایسے ایسے اکابر ہم ان کو کیسے بھول سکتے جن کے بلبوتے پر ہمیں کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف طور پر پہنچا ورنہ بھائی اگر یہ محدثین محنت نہ کرتے تو کب سے ضلالت کی باتیں اندر آ چکی ہوتی گمراہیت کی باتیں آ چکی ہوتی عیسائیت تو پہلے سے تھی وہ اپنی باتوں کو نہ معلوم کتنی غصہ دیتے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی سینوں کے ذریعے سے اور قرآن کے معانی یعنی حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی نے لی ہے اور وہ امت میں ایسے افراد پیدا کیے اور ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے یہ نہیں کہ پہلے ہو گئے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے جو غلط باتوں کو دور کریں گے اور سچی باتوں کو امت کے سامنے پیش کریں گے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دور جاہلیت میں بھی کچھ لوگ تھے جو دین حق پر تھے شرک نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تاہا مان اللہ علیہ کل قرآن کی آیت کو پڑھا تو بس وہ دل اب گرویدا بن گیا قرآن تو قرآن ہے اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے اور جو اندر سے نکلتا ہے وہ یقیناً اثر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج اس قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کی جا رہی ہیں کتنی سازش ہو رہی کوئی میڈیا خالی نہیں ہوگا جو سیدھے نہیں تو آر قطری طور پر قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف کہیں مسلمان کو بتا کر کہیں داری والے کو بتا کر کہیں توپی والے کو بتا کر کہیں کرتا پجامہ والے کو بتا کر میڈیا میں ٹی ویوں پر ٹیلی ویژن پر اخباروں میں انٹرنیٹ پر اس کو بتا کر اس کے پیچھے اسلام اور قرآن کو بدنام کرنے کی شادی ہے آئے دن یہ سازش ہو رہی آئے دن یہ سازش ہو رہی یعنی قرآن اور اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی سازش اس وقت ہو رہی ہے شاید تاریخ میں اس سے پہلے ایسی ناپاک سازشیں نہیں ہوئی لیکن اتنی سازشوں کے باوجود قرآن مت نہیں رہا ہے بلکہ قرآن اور پھیلتا جا رہا ہے روکتا جا رہا ہے کینیڈا میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی عیسائی میں ان کا واقعہ آپ کو مختصر طور پر سناتا ہوں چونکہ ابھی رمضان میں میرے سامنے یہ واقعہ آیا ہماری گجراتی برادری کے ایک بچے سے اس کا خطبہ طے ہوا نکاح کا مسئلہ نکاح ہوا نہیں ابھی لیکن بہرحال طے ہوا اس لیے کہ لڑکا وہاں کی فوج میں ڈاکٹر ہیں اور لڑکی بھی اچھی خاصی پوسٹ پر ہے لڑکی کرسچن سے اسلام لائی لڑکا پیدائشی مسلمان ہے گجراتی ان نسل ہے جس وقت اس لڑکی کو دیکھنے کا وقت آیا اب تعجب کرو گے اس لڑکی نے کہا کہ صرف لڑکا مجھے دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ شریعت نے لڑکے کو اجازت دی ہے اور کسی کو اجازت نہیں دی ہاں عورتیں دیکھ سکتی ہیں نکاح کا وقت ابھی آگے آ رہا ہے یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے رسومات کتابیں نہیں میں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق پر نکاح کرنے کا حکم دیا ہے میں اسی طریق پر نکاح کروں گی اگر یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے میں تمہارے ہال میں نہیں آؤں گی میں تمہاری پارٹی میں نہیں آؤں گی تمہارا کوئی مسئلہ نہیں اور اجازت کے لیے چونکہ میرے ماں باپ تو نان مسلم ہیں تو میری اجازت کا مسئلہ جو ہوگا جو نکاح پڑھانے والا ہے اسے کہیے کہ سیدھا براہ راست مجھے میرے پاس آ کر کے میری اجازت لے لیں میں نقاب کے ساتھ اس کو اجازت دوں گی ساتھ میں اور کوئی نہ آئے ہزاروں واقعات گے جس قرآن کو مٹانے کے لیے اتنی تدبیر وہ قرآن نہیں رہا ہے وہ قرآن تو اور پھیر رہا ہے یہ تو ہمیں اپنے دین کی قدر نہیں اس لیے کہ ہمیں مفت میں ملا اگر ہم نے بھی محنت کی ہوتی یا ہمیں بھی مار پڑی ہوتی ایمان کے لانے پر یا ہم نے بھی پاپر بیلے ہوتے ایمان کی قربانیوں پر تو ہمیں اس کی قدر ہوتی لیکن چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں جیسے باپ کمائی والی دولت کی قدر نہیں ہوتی اسی طرح باپ کمائی والے ایمان کی بھی قدر نہیں کی بہرحال اتنا دبانے کے باوجود قرآن پھیلتا جا رہا ہے آئے دن مسلمان ہوتے جا رہے یہ تو ہمیں بتا نہیں چل رہا ہے نہ آپ چلے جائیں اور ممالک میں اسلام اتنا پھیل رہا ہے یہ جو اسلام پھیل رہا ہے اور قرآن کریم اتنا زیادہ لوگوں میں اتر رہا ہے باوجود کہ اس قرآن کا ماننے والا اس کی محنت اتنی نہیں کر رہا ہے ہم اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں قرآن کے پھیلانے کے لیے جتنی محنت بائبل کے ماننے والے کر رہے ہیں وہ اپنی ہاسپٹلوں کے ذریعے سے خوب خدمت کر کے بھی اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں وہ اپنی اسکولوں کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں وہ معذورین کی مدد کر کے اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وقت پڑنے پر وہ سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں اتنی ساری محنتوں کے باوجود کہ وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ان کا مذہب نہیں پھیل رہا ہے اور مسلمان کوئی محنت نہیں کر رہا ہے اس کے باوجود یہ مسلمان کا تو مسئلہ یہ اور ہے الٹا ہے میں نے ابھی اپنے بچوں کو ایک مثال دی میں نے کہا جس کمپنی کا سیلس مین اچھا ہوتا ہے وہ کمپنی چاہے ڈپلیکیٹ مال بناتی ہو لیکن اگر سیلس مین اچھا ہے تو ڈپلیکیٹ کمپنی بھی چل پڑے گی بلکہ اس کا مال خوب نکلے گا اس لیے کہ سیلس مین اس کا اچھا ہے آج دیکھ لیجئے چائنا کا مال دنیا میں بھرا ہوا ہے لیکن اس کی جو سیلس مین ہی ہو رہی ہے نا اگر سیلس مین اچھا ہے اس کے بولنے کا طریقہ اس کو مال کو کھپانے کا طریقہ اس کو مارکیٹ میں اپنے مال کو رکھنے کا طریقہ اس کو اپنے گراہک کو اپنی طرف کھینچنے کا طریقہ جناب آپ تو ہمارے ہیں ارے ایسی بھی کیا بات ہو گئی مہینے کے بعد بھی اگر آپ پسند نہ ہو تو ہم مال واپس لے لیں گے فکر نہ فرمائے ہم بیٹھے ہوئے جو سیلس مینی متھاس کے انداز میں ہو رہی ہے تو ڈپلیکیٹ مال بھی مارکیٹ میں چل پڑتا ہے اور کمپنی اوریجنل مال بنا رہی ہے بہترین قسم کا مال بنا رہی ہے لیکن اس کا سیلس مین اگر ٹھیک نہیں ہے جگرالو ہے لڑاکو ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں اپنے اس مال کو جس طرح سمجھانا چاہیے وہ نہیں سمجھا پا رہا ہے تو اوریجنل مال بنانے والی کمپنی فیل ہو جائے گی پورا مدار سیلس مین پر ہے اسی لیے آج اس کا کورس سکھایا جاتا ہے کہ تم سیلس مینی کیسے کرو گے مارکیٹ میں تم کیسے رہو گے اور جو جتنا اونچا سیلس مین ہوتا ہے اس کی تنخواہ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو کمپنی اور دکان کا پورا مدار اس کے سیلس مین پر ہے افسوس کہ یہ سارے باطل مذہب ہیں عیسائیت یہودیت سب باطل مذہب متنے والے ختم ہونے والے منسوخ مذہب لیکن اس کے سیلس مین بڑے اچھے ہیں اس کے ماننے والے جو اپنے اخلاق سے اپنے کیریکٹر سے اپنے پیسوں سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں ارے ان کے ہاسپٹلوں میں ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اپنی ماں کی جو خدمت نہیں کرتی وہ وہاں کی نرس کر رہی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا پخانہ صاف کر رہی ہے اس کا پیشاب صاف کر رہی ہے روزانہ اس کی چادر صاف ہو رہی ہے آپ اس کے بستر پر کبھی بھی پہنچ جاؤ بدبو نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی چاہے وہ قومے میں کیوں نہ ہو تو وہ باطن مذہب ہے لیکن اس کے سیلس مین بڑے اچھے ہیں اور یہ سچا اور اوریجنل مذہب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس کے سیلس مین صحیح نہیں ہم ہیں اس کے سیلس مین ہم نے حضور کے دین کی جو سیلس مینی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی اگر سیلس مینی کرنے پر آ جائے اپنے اخلاق اپنے کریکٹر اپنی زبان اپنا پیسہ امت کی ضرورت بیواؤں کی مدد تو تو چار چاند لگ جائیں گے لیکن ہماری سیلس مینی نہ ہونے کے باوجود قرآن خوب پنپ رہا ہے دنیا میں لوگ خوب قبول کر رہے ہیں اس میں آپ اور میں ہم اپنا کمال نہ سمجھے یہ تو اللہ کے قرآن کا کمال ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو چھوٹے چھوٹے مسلوں میں ابھی الجھے ہوئے ہیں کہ غیر مسلم کو قرآن دیا جاوے کہ نہ دیا جائے اسی میں الجھے ہوئے ہیں ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ شابی کے پیچھے ہنفی اور ہنفی کے پیچھے شابی کی نماز ہوگی کہ نہیں جو کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں یہ سارے مذہب حق کا ہے مسلک کے حق کا ہے اور اگر آپ کو غیر مسلم کے باپ میں زن ہے گمان ہے کہ میرا اس کو قرآن دینا اس کے ایمان کا ذریعہ بن سکتا ہے اسے قرآن دے لیکن اسے کہو کہ صاف ستھرا ہو کر تو اٹھانا اس لیے کہ پاک تو وہ ہونے والا نہیں دسیوں غسل کر لیں کفر کے ساتھ پاک کہاں ہوگا وہ اب تم اس کو کہو کہ وضو کرنا تو وضو کیا کرے گا اور وضو کرے گا تو بھی وضو کا اعتبار تھوڑا ہی ہے وضو کا تو اعتبار ہی نہیں اس کا وہ تو کفر کے ساتھ ہے تو کیا پوری زندگی اس کو قرآن نہیں دیں گے جب وہ سمجھنا چاہ رہا ہے جب وہ قرآن سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے ممکن ہے کہ کسی آیت پر اس کی نظر پڑے اور وہ اس کے دل میں اتر جائے اور ایمان کا ذریعہ ہو جائے تو ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے مسلوں میں ابھی الجھے ہوئے ہیں کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نہیں کریں گے بہرحال یہ جو قرآن پھیر رہا ہے اور لوگ ایمان لا رہے ہیں جبکہ ہماری اتنی محنت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا کمال ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے اس لیے یقیناً اس کا اثر ہو رہا ہے حضرت عمر کو تاہا مانزلنا کی آیتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچا دیا یہاں تک کہ قتل کرنے کے ارادے سے جانے والا نبی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو کر آ رہا ہے ایمان قبول کر لیا یہی وہ سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی ہے ان کے والد زید ابن عمر ابن نفیر جو حضرت عمر کی بہن کے خسر ہوتے ہیں یہ زید وہ ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا خود اللہ کے نبی فرما رہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت ملنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے زید ابن امر کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ایک دسترخوان پر جمع ہو گئے حضرت بھی کریم صلی یہ کریم وسلم نبوت نہیں ملی ابھی حضرت کی عمر اس وقت پینتیس سال کی ہے نبوت نہیں ملی بخاری شریف کی روایت ہے اور اسی دسترخوان پر زید ابن عمر بھی ہے اور گوشت لایا گیا تو زید ابن عمر نے پلیٹ کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ تم غیروں کے نام پر ذبح کرتے ہو اس لیے میں اسے نہیں کھاؤں گا اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا دور جاہلیت میں بھی کچھ لوگ تھے مواحد جو صرف توحید پر تھے اور حضرات علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اگر دور جاہلیت میں یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے دنیا میں کوئی آدمی تھا تو اس وقت کوئی نبوت تو تھی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو روانہ ہوئے ایک لمبے لمبا زمانہ گزر چکا تھا اور مکے کی طرف نہ عیسائیت کا آنا ثابت اسی لیے مکہ میں عیسائیت نہیں نہ یہودیت کا آنا ثابت مکہ میں یہودیت بھی نہیں تھی مکہ میں نرے مشرقین تھی حالبتہ مدینے میں یہود تھی لیکن مدینے میں عیسائیت کا آنا بھی ثابت نہیں تو گویا عرب کا یہ علاقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو کوڑا تھا جانتے ہی نہیں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون کوئی نبی گزرے تو نہ عیسیٰ کا پتہ ادھر اور نہ ادھر نبی علیہ السلام کی نبوت ابھی ملی ہے اس زمانے کے اندر اگر کوئی مر گیا اور وہ مواحد تھا اللہ کی توحید پر تھا تو نبی پر ایمان کے بغیر بھی وہ جنت میں جائے گا یہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے یہ امرت نے آبسہ بھی انہی صحابہ میں سے کہ جو دور جاہلیت میں ہے اور یہ بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے یہ یوں فرماتے ہیں کہ بت پرستی کا دور چل رہا تھا اور وہ نفل الزلال میں خود دور جاہلیت کا آدمی ہوں لیکن میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ لوگ گمراہی میں پڑے ہیں یہ دور جاہلیت میں لوگوں کو گمراہی پر دیکھ رہے ہیں وان لئی سوالا شہید حالانکہ یہ ضلالت اور گمراہی کوئی چیز نہیں وہ یابدون آبدون امرت نے آبزہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے معبودوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں عقل جب ماری جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے خریدا اور پھر خریدنے کے بعد چند دن تک سر پہ بٹھا کر کے اس کو پانی میں غارت کر دیا عقل جب ماری جاتی ہے نا تو یہی مسائل ہوتے ہیں بہم یا بدون اللہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں مجھے اس دوران پتا چلا کہ مکے میں ایک آدمی نکلا ہے اور وہ کچھ باتیں کر رہا ہے فرمایا فقات تو اللہ راہل عطیہ میں نے اپنی سواری لی اپنی اونتنی لی اور روانہ ہو گیا میں مکے کی طرف وہاں جا کر میں نے کسی سے معلوم کیا کہ محمد کون ہے بتایا کہ ایک آدمی ہے ہمارے وہاں میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ محمد مغلوب ہے مکے میں اور لوگ اس پر غالب ہیں یعنی لوگوں کی چلتی ہے محمد خفیتن چپ کے چپ کے اپنی عبادت کرتا ہے میں نے کسی طرح تدبیر کی پتل تو حتہ دخل تو اعلی رسول اللہ میں کوشش کر کے محمد تک پہنچ گیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے سیدھے ہی ڈائریکٹ سوال کیا من انت آپ کون ہو حضرت نے فرمایا میں نبی ہوں فرمایا نبی کیا ہوتا ہے فرمایا اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں اس کا میسنجر ہوں اس کا پیغمبر ہوں اس کے پیغام کو لے کر آیا ہوں وب آئی یہ شہین ارسلہ کا کیا پیغام لے کر تمہیں بھیجا کا مجھے اس پیغام کو لے کر بھیجا ہے بےصلت الرحام کہ آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو محبت سے پیش آؤ معاف کرو درگزر کرو وقصر قصر لاؤسان اور معبودوں کو توڑ دو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تم اسی کو سجدہ کر رہے ہو اس سے زیادہ تو تم اختیار والے ہو کہ تم اپنے اختیار سے چلتے ہو پھرتے ہو دوڑتے ہو سوتے ہو ان میں تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو اڑا سکے تو بے اختیار کو اختیار والا آدمی جب سجدہ کرے گا یہ عقل کے خلاف بات ہے مجھے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ آئیو قد اللہ ائو اللہ ولا شرک اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک نہ کیا جائے تو میں نے سوال کیا کہ اس وقت ابھی آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں تو حضرت نے فرمایا میرے ساتھ اس وقت دو ہی آدمی ہیں یہاں حر و عبد ایک آزاد آدمی ہے غلام آدمی یعنی ابو بکر صدیق ہیں یہ اور بلال حبشی ہے بس یہ دو میرے پاس ہے ابھی میرے پاس کوئی نہیں ہے لوگ میرے پاس اس لیے بھی نہیں آتے میرے ماننے والے کہ میری ذات کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچتی تو میں خود ان کو منع کرتا ہوں کہ نہ یہ تو صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر حضرت کی خدمت میں دورے جاتے تھے اور جب خوب پٹائی کی اور بے ہوش ہو گئے اور گھر پہ اٹھا کر لے آئے اور صدیق کو ہوش آیا تو ماں کی گود میں سر ہے ابو بکر صدیق کا اور آنکھ کھلتے ہی ہوش میں آ کر پوچھا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے ان کو تو کسی نے نہیں مارا ماں کہہ رہی ہے ظالم اسی محمد کی وجہ سے تو تیرا یہ حال ہوا اور ابھی تو اس کو بھولا نہیں ہے فرمایا ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ محمد کا چہرہ نہ دیکھ لو یہ تو صدیق تھے کہ دورے دورے جاتے تھے اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تمام صحابہ صدیق ہیں اور ابو بکر امام الصدیق ہیں سارے صدیقوں کے امام ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں دو آدمی ہیں تو حضرت امریب نے آبسا کہنے لگے میں آپ کا متبع بننا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا ان نقل تستتی ادالی کا دیکھو میرے حالات دیکھ لو برداشت نہیں کر سکو گے تم بہت مشکل ہے ان حالات کو برداشت کرنا ایک کام کرو اللہ تعالی حال ہی و حال اناس نہیں دیکھ رہے ہو میرا حال اور لوگوں کا حال بلا کہ نرجے ابھی تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تم یہ سنو کہ میرا غلبہ ہو گیا تب تم آ جانا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی بشارت سنا رہے ہیں کہ میرا غلبہ ہونے والا ہے یہ ہے نبوت والی زبان یہ ہے نبوت والی زبان اسی لیے میں نے ابھی وہاں کینیڈا کی ایک مجلس میں بڑے بڑے پروفیسرس اور ڈاکٹرس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پڑھا لکھا طبقہ اور چھوٹا موتا بہت سارے لوگ اور میں نے اس مجمع میں ایک بات کہی کہ بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پانی جہاز کی مثال دے رہے ہیں حالانکہ میرے نبی نے پوری زندگی میں پانی جہاز کا سفر نہیں کیا کسی ایک روایت سے بھی ثابت نہیں کہ حضرت نے اسٹیمر سے سفر کیا ہو پانی جہاز سے حضرت کا کوئی سمندر کا سفر ہی ثابت نہیں حضرت سے لیکن مثال کیا دے رہے ہیں پانی جہاز کی اسٹیمر کی اور پھر حضرت مثال بڑی عجیب دے رہے ہیں اس زمانے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ اسٹیمر بھی ایسا ہو کہ نیچے بھی ہو second floor first floor ground floor تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا اس زمانے میں کوئی ترقی یافتہ زمانہ تھوڑے ہی تھا لیکن اللہ کے نبی جب مثال دے رہے ہیں تو اولن تو پانی کا سفر نہیں کیا اور پھر مثال دے رہے ہیں یہ پانی جہاز کے دو طبقے ایک اوپر کا طبقہ ایک نیچے کا طبقہ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو نیچے والے کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو پانی ہمارے نیچے ہم یہی سوراخ کرتے ہیں ابھی پانی آنا شروع ہو جائے گا اوپر والے اگر فہیم اور سمجھدار ہیں تو وہ دو ہاتھ جوڑ کر کے کہیں گے کہ آپ سوراخ نہ کرنا اگر پانی شروع ہو گیا تو بند نہیں ہوگا تم بھی ڈوبو گے جہاز میں اور ہمیں بھی لے ڈوبیں گے اللہ کے نبی نے پوری زندگی پانی جہاز کا سفر نہیں فرمایا اور پھر نیچے کی منزل اوپر کی منزل یہ تو تصور میں نہیں آ سکتی حضرت کی یہ مثال ہی سب سے بڑی دلیل ہے نبوت کی کہ یہ اللہ سے لے کر بول رہا ہے اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہے اس میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیوں مثال دی اس میں اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت میری امت کے بھی دو طبقے ہیں ایک اکنامک طبقہ اور ایک وی آئی پی طبقہ وی آئی پی طبقہ کون سا امت کے وہ لوگ جو عزت والے مال والے دولت والے یہ اوپر کا طبقہ جن کے پاس عزت ہے دولت ہے مال ہے اور ایک اکنامک طبقہ نیچے کا یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے ذلیل ہیں غریب ہیں مال نہیں غربت ہے عزت نہیں ذلیل ہیں اب یہ نچلا طبقہ جب اوپر والے طبقے کے پاس جاتا ہے کہ تمہارے پاس علم ہے تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ تمہارے پاس دولت ہے تمہاری دولت ہمارے کام میں کچھ لگاؤ اور تمہارے پاس عزت ہے تمہاری عزت سے ہمارا کچھ کام بنے تمہارے علم سے ہمارا کچھ کام بنے تمہاری دولت سے ہمارا کچھ کام بنے اگر ان غریبوں کے مانگنے پر اوپر کا طبقہ مال والا عزت والا علم والا منہ چرانے لگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ غریب طبقہ جو ہے یہ زلیل طبقہ جو ہے یہ جائل طبقہ جو ہے نیچے والا یہ گناہوں کا سراغ کرے گا حضرت نے جو مثال دی ہے نا کشتی میں سوراخ کی یہ گناہوں کے سراغ کریں گے ان کی اولاد گنا اس لیے کہ علم نہیں ہے مال والوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا ان پر عزت والوں نے اپنی عزت خرچ نہیں کی علم والوں نے اپنا علم نہیں دیا ان کو تو یہ یہ نچلا طبقہ جو ہے نا وہ گناہوں کا سراغ کرے گا اور جب گناہ کا سراغ ہوگا تو گناہ جب بہت ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب اترے گا اور جب عذاب اترے گا تو یہ غریب اور ذلیل ہلاک نہیں ہوں گے اللہ کے عذاب میں وہ اوپر والا طبقہ بھی پکڑا جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی حضرت کا کلام بڑی گہرائی لیے ہوئے ہیں بڑی بصیرت لیے ہوئے تو حضرت امرت نے ابسا فرماتے میں ٹھہر جاؤں فرمایا نہ حالات ٹھیک نہیں آپ ابھی چلے جائیں اپنے اہل میں جب تم یہ سنو کہ میرا غلبہ ہو گیا تو آ جانا امرت نے آبیسا فرماتے ہیں میں روایت کو مفہوم بیان کر دوں فرماتے ہیں کہ میں تحقیق میں رہا کہ آپ کا غلبہ کب ہوتا ہے یہاں تک کہ مجھے کسی نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے اور مدینے پہنچنے کے بعد سنجری دو میں غزوت البدر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے امر نے آبسا فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا مدینہ شریف جب پہنچا میرے پہنچنے اور پہلی مرتبہ جانے دونوں کے بیچ میں سات سال کا فاصلہ تھا میں سات سال کے بعد پہنچا پھر جس وقت میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو حضرت سے میں نے سوال کیا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں فرمایا ہاں مکی زندگی میں آپ آئے تھے اور آپ نے مجھ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اور میں نے آپ کو منع کیا تھا تمہارا نام امریب نے ابسا ہے اللہ اکبر ویسے بھی عربوں کو حافظہ اللہ نے بڑا زبردست دیا تھا حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمان اور عبید اللہ بخاری شریف کی روایت ہے یہ دونوں تابعی ہیں یہ ہمس گئے تو حضرت ویسی ہمس میں رہتے تھے تو فرمایا چلو یہاں آئے تو حضرت ویسی سے ملاقات کریں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ تھوڑا سا معلوم کر لیں کہ کیسے تم نے مارا تھا تو عبید اللہ نے اپنے پورے بدن پر کپڑا لپیٹ دیا حتیٰ کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھی باقی یہ بھی نہیں کچھ نہیں سب کپڑا لپیٹ دیا ہاتھوں پر بھی کپڑا اور صرف نیچے قدم نظر آتے تھے جا کر سلام کیا پھر عبید اللہ نے پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو ہل تعریف لی مجھے پہچانتے ہو تو حضرت وحشی نے یوں قدم پر نیچے نظر ڈالی قدم پر جبکہ نیچے تک پاؤں دھکے ہوئے تھے بخاری شریف میں روایت ہے کتاب المغازی میں نیچے قدم پر نزل ڈال کر یہ کہا کہ ہاں مکے میں میں فلاں کا غلام تھا اپنے آقا کا نام لیا وہ آقا یہ عبید اللہ کے والد ہوتے ہیں یا دادا ہوتے ہیں کا میں ان کا غلام تھا اور ان کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا تو مجھے میرے آقا نے یوں کہا تھا کہ ایک دایا کو بلا کر لاؤ دودھ پلانے والی میں ایک دایا کو بلا کر لایا دودھ پلانے والی کو جب وہ اونتنی پر سوار ہو کر آئی تو وہ اونتنی پر بیٹھی رہی میرے آقا نے مجھ کو یوں کہا کہ یہ بچہ اس کو دے دو وہ بچہ اس وقت تین دن کا تھا وہ جو قدم میں نے دیکھے تھے وہ قدم یہ ہیں تیرے اربوں کا حافظہ اللہ کے حبیب کو عربوں میں بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا حافظہ بڑا زبردست تھا وہ ہزاروں اشعار ہمارے وہاں تو حال یہ ہے کہ دادا کا نام معلوم نہیں ہوتا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے عربوں کے وہاں کہ بیس بیس پشتوں تک کا پورا نصب نامہ ان کو محفوظ ہوتا تھا اللہ کے نبی کو اس لیے بھی عربوں میں بھیجا گیا کہ نبی کے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے عربوں ہی کی ضرورت تھی ہم جیسے کیا محفوظ کر سکتے تھے کلام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں کیوں بھیجا بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچ گیا مدینے حضرت سے فرمایا خوب پہچانتا ہوں تمہیں پھر میں نے کہا کہ حضرت کلمہ تو میں آپ کا پڑھ چکا ہوں مجھے نماز سکھائی تو حضرت نے نماز سکھائی پوری اور نماز کے اوقات بھی بتائے فرمایا جب صبح صادق ہو جائے تو نماز پڑھ لینا پھر طلوع آفتاب کے موقع پر نماز نہ پڑھنا اس لیے کہ اس موقع پر آفتاب کے پنجاری آفتاب کی پرستش کرتے ہیں اسی لیے منع کیا گیا طلوع آفتاب کے موقع پر کہ تمہیں مشابات ہو جائے گی ان لوگوں سے جب آفتاب طلوع ہو جائیں برابر پورا تب تم اب نماز پڑھنا اس کے بعد حضرت نے فرمایا جب بالکل آفتاب سر پہ آ جائے تو نماز نہ پڑھنا زوال اس لیے کہ اس موقع پر اللہ جہنم کو بھڑکاتا ہے فرمایا اس موقع پر نماز نہ پڑھنا یہاں تک کہ زوال ہو جائے پھر نماز پڑھنا یعنی ظہر اس کے بعد عصر بتایا پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب آفتاب غروب ہو رہا ہو تب نماز نہ پڑھنا اس لیے کہ غروب آفتاب کے موقع پر بھی آفتاب کے پرستار اور پنجاری آفتاب کی پرستش کرتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھنا یعنی مغرب کی نماز اور پھر رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا اور اس نماز کے اوپر سو جانا اگر تمہاری موت ہو گئی تو اللہ تمہیں خاتمہ بالخیر میں شمار فرمائے گی یا رسول اللہ علیہ وسلم ذرا وضو بھی مجھے سکھا دیجیے تو حضرت نے وضو سکھائی اور یہ فرمایا کہ پہلے دونوں ہاتھ دھونا آخری ہی جو وضو کا طریقہ ہے لیکن اس کے اندر اس روایت کو یہاں کیوں لائے اس کی وجہ وضو سکھاتے سکھاتے حضرت نے یہ فرمایا کہ جب تم ہاتھ دھو گے تو ہاتھ دھوتے ہوئے اللہ تمہارے ہاتھوں کے گناہ کو نکال دیتا ہے پھر جب تم منہ دھو گے تو منہ کے گناہوں کو نکال دیتا ہے پھر جب تم سر پر مساں کرو گے تو سر کے گناہوں کو نکال دیتا ہے پھر جب تم پاؤں دھو گے تو پاؤں کے گناہوں کو نکال دیتا ہے فرمایا کہ جب تم وضو کر کے فارغ ہو جاؤ تو دعا پر لیجیو اللہ جالنی من التوابین وجعلنی من المت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول تو باقی بچے ہوئے گناہ کو بھی اللہ معاف کر دے گا اور حضرت نے فرمایا کہ جب تو وضو کر کے اس دعا کو پر کر کے اٹھے گا تو تو ایسا پاک ہو چکا ہوگا کہ تیری ماں نے تجھ کو ابھی جنا ہے اصل یہ بتانا ہے اس کے لیے امام نووی نے اس روایت کو یہاں ذکر فرمایا تو وضو سے بھی ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ وضو بھی اچھی طرح پر کریں اس کی دعاؤں کا اہتمام کریں اور جو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے آخری دعا بتائی اللہ من الابین وجالنی من المتحرین اس دعا میں اگر آپ گہری نظر سے دیکھو گے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے یعنی اللہ میں نے جو دعائیں پڑھی ہے نا تو اسے قبول فرما کر مجھے صاف کر دے النی من المتحرین اے اللہ میں نے پانی سے ظاہر کو صاف کیا ہے اب تو میرے دل کو بھی صاف فرما دے بہت بلیغ حکمت ہے لیکن افسوس کہ ہم سنت کے مطابق اہتمام نہیں کرتے ہم اذان کے بعد دعا نہیں پڑھتے ہم نماز ہم جو ہے وضو کے بعد دعائیں نہیں پڑھتے ہم کپڑوں کے پہننے پر دعائیں نہیں پڑھتے نبی علیہ السلام یہ بار بار دعائیں ہر موقع پر ہم کو اس لیے سکھائیے تاکہ مومن ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے حضرت جب اپنے گھر سے نماز کے لیے چلتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہ بجال فی کل نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وفی جلدی نورا اے اللہ میرے چمڑی میں نور پیدا فرما میرے ہاتھوں میں نور پیدا فرما میری آنکھوں میں نور پیدا فرما میرے دل و دماغ میں جب حضرت نماز کے لیے چلتے تھے اپنے مکان سے تو یہ دعا پڑھتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا تو بہت مشہور ہے کتابوں میں اب تو یہ ساری دعائیں آ چکی ہیں لیکن اگر اگر کسی کو عربی میں یہ دعا یاد نہیں تو کم سے کم یاد ہونے تک ہم اردو میں ہی یہ دعا کر لیا کریں اپنی مادری زبان میں یہ دعا کر لیا کریں تو دعاؤں کا اہتمام کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے چاہے جتنے دنیا کے کام ہم کر رہے ہیں لیکن دنیا کے کام کرتے کرتے بھی اگر ہم ذکر میں رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھو یہ مجمع جو ہے بہت قیمتی ہے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں میں آپ کی قدر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے کلام کی برکت سے اپنے نبی کے کلام کی برکت سے حق ہم تمام کی مغفرت فرمائے ہمارے بہت سارے علماء ہیں جو باقاعدہ اہتمام فرما کر کوسار سے آتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں کوئی اون سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے یہ صرف اور صرف محبت ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جنہوں نے نبی سے محبت رکھی ہے ان شاء اللہ تعالی نبی کی سفارش سے ضرور مالا مال کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ حشر فرماتے ہیں ابو جہل کے ساتھ محبت کرنے والے ابو جہل کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ محبت کرنے والے ابو لہب کے ساتھ تو جو جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہماری محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہے آپ کی ذات سے اس لیے یقیناً نبی علیہ السلام کی سفارش بھی ہمیں نصیب ہوگی جہاں تک عورتیں حرم شریف میں نماز کا مسئلہ ہے ویسے حدیث شریف میں تو یہی بتایا گیا ہے کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے بلکہ گھر میں پڑھنے کے بجائے گھر کے کونے میں افضل ہے لیکن اگر اس کے باوجود عورت نے حرم شریف میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی اس پر کوئی اشکال نہیں ہے نماز ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے مسئلہ لیکن اس مسئلے کے بیان کے باوجود عورتوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ جن جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں اتنے دور سے جب آئی ہوں تو اللہ کے گھر کے اندر میں نماز کیوں نہ پڑھوں یہی وجہ ہے کہ وہاں پر عورتوں کے لیے اب مخصوص جگہیں بنا دی گئی اور چاروں طرف سے پردہ کر دیا گیا تو اگر حرم شریف میں جا رہی ہے تو نماز ہو جائے گی البتہ پردے کا اہتمام ضرور کریں وہاں مستورات کے حلقے میں تو نہیں ہے پردہ لیکن اگر باہر نکل رہی ہے تو اپنے پردوں کا اہتمام ضرور کریں اگر اس عورت نے حرم شریف میں نماز نہیں پڑھی اپنے حجرے پر پڑھ لی تو کوئی حرض نہیں ہے حنفیہ کے وہاں افضل اسی کو قرار دیا گیا ہے کہ اپنے روم پر نماز پڑھے لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ عورت کو طواف بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے اگر وہ مسجد میں پہنچ گئی تو وہاں نماز پڑھ سکتی ہے میں اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آیا تھا اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگلی منگل کو لیکن میں اس مسئلے کی تحقیق نہیں کر سکا ہوں اس لیے پھر میں انشاءاللہ اللہ تعالی اگلے منگل پر اس کو چھوڑتا ہوں جو جنازے کے سلسلے میں پوچھا گیا ہے میں انشاءاللہ اللہ تعالی اس پر ضرور اگلے منگل پر تحقیق کر کے میں اس کو بیان کروں گا صدقے کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے ہاں صدقت الفطر کی مقدار مقرر ہے اور وہ ہے گیہوں کے اعتبار سے اگر دینا ہے تو پونے دو کلو گیہوں اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سے جو ہم کھاتے ہیں وہ اگر ہم اعلیٰ کوالٹی کھاتے ہیں تو اعلیٰ کوالٹی اگر ہم اوسط طریقے کے کھاتے ہیں تو اوسط پھر گیہوں دینا ضروری نہیں ہے اگر اتنے پیسے بھی دے دیے تو صدقت الفطر ادا ہو جاتا ہے نمبر تین اگر کوئی کھجور سے صدقت الفطر دینا چاہے یا پنیر سے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان چیزوں سے بھی دیا گیا کھجور ہے پنیر ہے یا اسی طرح کھجور اور پنیر اور کشمش سوکھی گریپس کھجور اس سے بھی دیا گیا اگر ان چیزوں سے دیتے ہیں تو پھر ساڑھے تین کلو ساڑھے تین کلو کھجور جتنے کی آتی ہے اتنے پیسے دے دیے جائیں تو اگر صدقت الفطر ہے تو اس کی مقدار مقرر ہے باقی مطلقاً صدقہ کرنا ہے تو اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اتنے پیسے دیے جائیں کہ جو واقعتاً اس غریب کے کام کچھ آ سکے آپ نے پچاس پیسے دیے روپیہ دے دیا آج کل کے زمانے میں پچاس پیسے اور روپیے کی کیا حیثیت ہوتی ہے کم سے کم اس کو دو تین روپے دیے جائیں تاکہ چائے بھی اس کی ہو جائے تو اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے رہ گیا کس کو دیا جائے جو غریب ہو وہی اس کا مصرف ہے غریب کو دیا جائے رہ گیا کہ اس کو کہہ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ کے بعد میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے ہاں البتہ ماں باپ اور اولاد کے علاوہ جو اطراف ہے اپنا بھائی ہے بہن ہے ماموں ہے چچا ہے خالہ ہے اگر واقعتاً وہ غریب ہیں مستحق کے زکات ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں لیکن فقہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا نام نہ لیں اسی طرح صدقے کا نام بھی نہ لیں بلکہ ہدیہ کہہ کر کے دے دیں یا اور کوئی میٹھے الفاظ بول کر کے دے دیں حالبتہ اپنے دل میں نیت زکات یا صدقات کی کر لیں اس لیے کہ زکات اور صدقے کا لفظ بولنا یہ ان کے دل کو توڑنا ہوتا ہے جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور شریعت نہیں چاہتی ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے کب دینا کسی بھی وقت میں زکوٰۃ صدقہ دے سکتے ہیں لیکن ہمارے وہاں جو عمومی مزاج رمضان میں دینے کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں رمضان میں ڈبل ثواب ملتا ہے تو زیادتی ثواب کی نیت سے لوگ خاص طور پر رمضان میں دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ رمضان میں دیں اگر رمضان میں نہ دیں تو اور دنوں میں بھی اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن میرے حضرت کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ دوام امامہ ثابت نہیں دوام امامہ کا معنی چوبیس گھنٹے حضرت نے پہن رکھا ہو ہر وقت اس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا حضرت کبھی امامہ باندھتے تھے اور کبھی نہیں بھی باندھتے تھے امامہ باندھنا یہ سنت ہوا جس نے امامے کو باندھا اس کو سنت کا ثواب ملے گا حضرت کے امامے دو طرح کے تھے ایک سات ہاتھ لمبا تھا اور ایک گیارہ ہاتھ لمبا تھا دو طرح کے امامے تھے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اور حضرت نے مختلف وقت میں اس کو باندھا ہے نمازوں کے وقت میں خطبے کے موقع پر سفر میں مختلف مواقع پر حضرت سے امامہ باندھنا ثابت ہیں تو سنت سمجھ کر باندھا جائے لیکن شان کے لیے نہیں آج امت کا مزاج شان ہے شان کے لیے نہیں سنت سمجھ کر میرے نبی علیہ السلام نے باندھا ہے اس لیے میں باندھ رہا ہوں اگر سنت سمجھ کر باندھیں گے تو پھر اس صورت میں ثواب ملے گا اور اگر اپنی شان بتانے کے لیے باندھا ہے تو پھر یہ وبال جان ہو جائے گا یہ مجھے اوروں نے بھی مسئلہ پوچھا ہے میں انشاءاللہ اس پر وضاحت کروں گا نبی علیہ السلام تو وہ سلام کی شان میں ایک فلم آ رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ فلم حضور کی شان کی فیور میں ہو یا حضور کی شان کے خلاف ہو اگر خلاف ہے تو تو ہم کو دیکھنا ہی نہیں لیکن فیور میں ہو تو بھی ہمیں نہیں دیکھنا ہے نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب فیور بتا کر کے نبی کی توہین کرنا مقصود ہے اور ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اس لیے فیور میں ہو تو بھی ہمیں نہیں دیکھنا ہے چاہے وہ تاریخ بتاتے ہو رہ گیا مسئلہ کہ کیا کرنا چاہیے میں نے ابھی دو دن پر جمع کی میٹنگ بلائی تھی اور ہم نے اس سلسلے میں ایک میمورندم پاس کیا ہے اور ہم نے مختلف جگہوں کے اس میں ہمارے سورت کے کلکٹر کو بھی ہم نے روانہ کیا ہے اسی طرح یہاں کے ڈی ایس پی کو بھی ہم نے روانہ کیا ہے کل ہی ہم نے روانہ کیا اسی طرح پورے گجرات کے تمام کلکٹر کو ہم نے روانہ کیا ہے کہ یہ جو ایک فلم امریکہ نے بنائی ہے یہ اصلا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور ہم اس توہین کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اس کے اوپر پوری پابندی کا مسئلہ ہونا چاہیے یہ ہم نے مطالبہ رکھا ہے اور صرف کلکٹر تک نہیں بھیجا بلکہ ہم نے سی ایم گجرات اور اسی کے ساتھ پرائم منسٹر تک پر روانہ کیا ہے جس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہیں کچھ دوستوں احباب نے مجھے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مون ریلی نکالے میں نے کہا نہیں یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے ہمیں کوئی ریلی نکالنا نہیں ہے شریعت ہماری یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں ان کو آگاہ کر دینا ہے کہ ہم آپ کے اس مسئلے سے کتان خوش نہیں ہیں بس ہم نے بتا دیا اپنی ناراضگی کا اظہار ہم نے کر دیا باقی ہم اس کے اندر داخل نہ ہو اور نہ ہم اس فلم کو دیکھیں اگر آپ نے مون ریلی بھی نکالی تو اسلام دشمن ہمیشہ فرقہ پرست طاقتیں اور جو فتین ذہن کے لوگ ہیں وہ ہر وقت تاک میں ہیں کہ مسلمان کو کیسے حیران اور پریشان کیا جائے اس میں بلا وجہ بھی اگر اپنوں نے نہیں کسی اور نے بھی ایک پتھر پھینک دیا تو یہ پتھر ایک بہت بڑی مصیبت لے کر کے کھڑا ہو جائے گا دکانیں تباہ کاروبار تباہ عزت تباہ جان تباہ اور نہ معلوم کتنوں کے خلاف کیسز بن جائیں گے اس لیے قطعا ہم کو یہ قدم نہیں اٹھانا ہے دیکھیے بمبئی میں اٹھایا گیا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے بلسار میں اٹھایا گیا باوجود منع کرنے کے نتیجہ ہمارے سامنے اس لیے اگر کوئی اس کو یوں کہ یہ بزدلی اس کو بزدلی نہیں کہا جاتا یہ بزدلی نہیں ہے لیکن خاموں کا ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی نہیں لے جانا ہے اور اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ انقریب الیکشن کی ہوائیں چل رہی ہیں اور اس الیکشن کی ہواؤں میں ہر جماعت طاق میں ہے کہ ہندو مسلم فساد کے ذریعے سے کسی طرح آگ بھرکا کر ووٹ بینک بنایا جائے کچھ مسلمانوں کو ووٹ بینک بنائیں گے کچھ ان کو ووٹ بینک بنائیں گے کچھ ہماری فیور کر کے ووٹ بینک بنائیں گے کچھ ان کی فیور کر کے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ہم پر اس طرح کے حالات پیدا ہو اور یقیناً ان کے برے عزائم یہ کام کر کے رہیں گے یہ سب سازشیں ہیں اس لیے ہم ان چیزوں سے اعتراض کریں ہمیں اس طرح مون ریلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت بہت تو آپ اتنا کر سکتے ہیں ایک میمورندم تیار کر کے اس میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے ہمارے نبی کا ایک مقام بیان کر کے دو تین جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک عزت ہے سماج میں معاشرے میں وہ لوگ جا کر کے کلکٹر کو پیش کر دیں اور اس کو اخبار میں بھی دیں اسے کوئی اپنی شان کے لیے اخبار میں نہیں دینا ہے جس وقت ہم کلکٹر کو دے رہے ہیں یا ڈی ایس پی کو تب اخبار میں دیں کیوں اس لیے کہ وہاں تو تین آدمیوں نے دیا ہے لیکن جب اخبار میں دیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا مسلم کو بھی پتا چلے گا اور غیر مسلم کو بھی پتا چلے گا تو اگر کر سکتے ہیں تو یہ کام کریں ورنہ ریلی ویلی کے چکر میں نہ پڑیں ورنہ جان مال کی تباہی کے مسئلے ہوں گے یہ حدیث شریف جو ابھی پوچھی گئی ہے میں یہ ترمیدی شریف کی روایت ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت میں اگلے منگل کو کروں گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے میں ویسے ہی پڑھ کر صرف سنا دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باطل پر رہتے ہوئے جھوٹ بات چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اردا گرد گھر بنایا جائے گا بظاہر اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ باطل پر پڑا رہے کوئی عرض نہیں بس جھوٹ سے پرہیز کریں اور جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑے چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بالکل بیچ میں گھر بنایا جائے گا اور جس کے اخلاق اچھے ہو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے پر گھر بنایا جائے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صرف پہلا جملے کا مطلب میں اگلے ہفتے نقل کروں گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم اللہ صلی حبیب ولم ولم يكن له كفوا احد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الابرار اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ نبی کی سچی محبت نصیب فرما اللہ نبی کی سچی محبت نصیب فرما آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ باطل طاقتوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ان کے اللہ ریشہ دوانیاں اور ان کی شرارتوں سے یقیناً اے اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے اے اللہ یہی لوگ اپنی آخرت اور عاقبت کو تباہ کر رہے ہیں اپنے آخرت اور عاقبت کو مزید جہنم کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں اے اللہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرما اے اللہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرما اور اگر ہدایت نہیں ہے ان کے مقدر میں تو اے اللہ ان کو چن چن کر ختم فرما اللہ العالمین اے اللہ آپ ہی اپنے قہر و غضب کا فیصلہ فرما دیجیے اللہ آپ ہی اپنے قہر و غضب کا فیصلہ فرما دیجیے الہ العالمین اپنی زمین کو ناپاکوں سے صاف فرما دیجیے اللہ یہ خلافت کے لائق نہیں ہے اللہ یہ تیری نیابت کے لائق نہیں ہے اے اللہ یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے یہ تیری نیابت کے لائق نہیں ہے الہ العالمین ہم تمام کی بھی نبی کے شان میں اور نبی کے تقدس میں ادنا سی گستاخی ہو جائیں اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما آپ کی عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ غیروں نے تو حضرت کو حیاتی میں ستایا تھا لیکن اب تو یہ امت آپ کو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دے رہی ہے اللہ العالمین جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے حضرت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما اللہ آپ پر لاکھوں درود و سلام نازل فرما اللہ آپ پر لاکھوں درود و سلام نازل فرما اے اللہ نکمی امت ٹھہری ہے کیا کرے ہم نالائق امت ہیں کیا کرے ہم مولا جو نبی اس امت کے لیے رو رو کر گیا اللہ یہ امت اپنے نبی کی مذہب کرانے پر اتری ہوئی ہے مولا الہ العالمین ہم کیا کریں الہ العالمین ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اپنے بس میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں باقی قادر مطلق آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں اللہ آپ فیصلے فرما دیجئے اللہ آپ فیصلے فرما دیجئے اللہ آپ فیصلے فرما دیجئے اللہ باطل طاقتوں کے عزائم کو ختم فرما دیجئے اللہ مشت شملہم اللہ مبز جمعہم اللہ مدم دیارہم اللہ خالب بین قلیمتیم وزلزل اقدامہم اے اللہ ان کے قدموں کو ہلا دے اے اللہ ان کے قدموں کو ہلا دے اللہ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دے اللہ ان کے درمیان تنازع اور جھگڑے پیدا فرما دے اللہ آسام کے مسلمانوں پر رحم فرما کرم فرما اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سر و سامان کو سامان عطا فرما اجرے ہو آباد فرما اللہ بارش اور سیلاب میں بچارے اللہ باہر پڑے ہوئے ہیں اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ برما کے مسلمانوں پر رحم فرما اللہ ان پر کرم فرما اللہ ان کی حفاظت فرما ان کے مال کی آب و عزت کی حفاظت فرما ان کے کاروبار کی حفاظت فرما ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما اللہ ان کے مکان اور جائیداد کی حفاظت فرما اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں اللہ مسلمانوں کی پورے پوری حفاظت فرما لے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما اللہ ہماری بھی حفاظت فرما ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما اللہ اس میں انصاف کرنے والے پیدا فرما اللہ انصاف کرنے والے پیدا فرما ظلم کرنے والوں سے سرزمین کو پاک اور صاف فرما اے اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما پیاسوں کو پانی نصیب فرما اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما اے اللہ جو اللہ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مرحومین کی مغفرت فرما دے اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما بیماروں کو شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرما فرما اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما کینسر سے حفاظت فرما اے اللہ برین ہیمریج سے حفاظت فرما فالج اور لقوے سے حفاظت فرما اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم ملاقات گیا ملاقات اللہ بعد میں کر لیں گے میں سلام کر دیتا ہوں مجھے چلنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ